کی محافظ لڑکی کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک عظیم ریاست کے بادشاہ کی وفات ہو گئی اور بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی تنہا ہو گئی ان کے ساتھ ایک اچھی پری بھی رہتی تھی جسے ملکہ کی شہزادی بے حد عزیز تھی وہ بچے کی پرورش میں ملکہ کی خوب مدد کرتی جب شہزادی بڑی ہوئی تو اس کی منگنی ایک شہزادے سے کی گئی جو ایک زبردست حکومت کا وارث تھا آخر کار شادی کا وقت آ ہی گیا شہزادی نے خود کو تیار کیا سفر کے لیے ملکہ نے سارے زیورات اور شاہی لباس شہزادی کو دے دیے او میری پیاری بیٹی اب یہ زیورات اور قیمتی نگینے تمہارے ہیں شہزادی اور شہزادی کے ہمراہ ایک خادمہ بھی کر دی اور انہیں ساتھ میں جانے کی اجازت دی ان دونوں کو سفر طے کرنے کے لیے گھوڑا دیا گیا شہزادی کا گھوڑا پری بانو کا تحفہ تھا جس کا نام فلاڈا تھا جو بول بھی سکتا تھا رکو مجھے اور بھی کچھ تمہیں دینا ہے پری نے کینچی سے خود کے کچھ بال کاٹ کر شہزادی کو دیے ان کو سنبھال کر رکھنا میری عزیز بیٹی ہو سکتا ہے کہ اس نایاب تحفے کی راستے میں تمہیں ضرورت پڑے شہزادی نے اپنی ماں اور پری بالوں کو خدا حافظ کیا اور اپنی خادمہ اور گھوڑے فلاڈا کے ساتھ نکل پڑی کئی گھنٹے سفر طے کرنے کے بعد شہزادی بہت پیاسی ہو گئی اس نے اپنی خادمہ سے کہا میرے لیے تھوڑا پانی لے آؤ خادمہ اگر تمہیں پیاس لگی ہے میری شہزادی تو اپنے گھوڑے سے اتر کر خود بیٹھ کر پانی پی لو میں تمہاری خادمہ نہیں ہوں حیران شہزادی خود گھوڑے سے اتری اور ندی کے کنارے بیٹھ کر پیاس بجھانے کے لیے پانی پی لیا اچانک پری کے جادوئی والوں نے کہا غریب شہزادی تمہاری ماں کو یہ پتا چلے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا مگر بادشاہ کی بیٹی رحم دل تھی اس نے کچھ نہیں کہا اور اپنے گھوڑے پر پھر سے سوار ہو گئی کچھ گھنٹوں کا سفر طے کرنے پر شہزادے کو دوبارہ پیاس کی شدت ہوئی جب وہ ندی کے جانے پہنچی اس نے اپنی خادمہ سے کہا میرے لیے تھوڑا پانی لے آؤ خادمہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں خود جاؤ اور پی لو دوبارہ شہزادی گھوڑے سے اتری ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پی لیا پھر سے پری کے جادوئی بالوں نے کہا اگر تمہاری ماں کو یہ بات پتا چلے گی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا خادمہ نہایت فرمان ہے ذرا سنبھل کر شہزادی زیادہ مت جھکو شہزادی او نہیں میں پانی میں گر رہا ہوں بالوں کا جادوئی گچھا جیب سے جا کر ندی میں گر گیا اور پانی کے ساتھ بہ گیا پھر خادمہ نے کہا ہا اب تم کمزور اور بے بس ہو اب میں تمہیں حکم دوں گی اور تم اس کی تعمیل کرو گی اب تمہارے لباس اتارو اور مجھے دو اور میرے تم پہن لو اب میں شہزادی ہوں اور اس بارے میں تم نے کسی کو کچھ بتایا تو تم بہت پچھتاؤ گی خادمہ نے شہزادی کا لباس زیب تن کیا اور شہزادی کے گھوڑے فلاڈا پر سوار ہو گئے اور اصلی شہزادی خادمہ کے گھوڑے پر سوار ہو گئی آخر کار وہ دونوں پہنچ گئے شاہی قلعے میں شہزادہ شہزادی سے ملنے کے لیے منتظر تھا اور اس نے خادمہ کو اپنی ہونے والی ملکہ سمجھ کر گھوڑے سے اتارا خوش آمدید ہے میرے قلعے میں شہزادی میں بھی انتہائی خوش ہوئی یہاں آ کر یہ لڑکی کون ہے یہ میری خادمہ ہے یہ میرے ہمراہ یہاں آئی ہے مگر مجھے یہ پسند نہیں میں سوچ رہی ہوں شہزادے اگر آپ کے پاس اس کے لائق کوئی کام ہو فی الحال تو میرے پاس کوئی کام نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک چھوٹا لڑکا کٹکن ہے جو میرے بطخوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے یہ چاہے تو مدد کر سکتی ہے او اور شہزادے مجھے آپ کی ایک اور مدد چاہیے آپ اس گھوڑے سے مجھے نجات دلا سکتے ہیں میں گرتے گرتے بچی ہوں راستے میں اس کی وجہ سے حقیقت میں خادمہ جانتی تھی کہ فلاڈا بات کر سکتا ہے شاید وہ بتا دیتا کہ اس نے کیا چال چلی ہے اصلی شہزادی کے ساتھ اس نے اپنی انگلی اٹھائی اور فرما بردار سپاہی فلاڈا کو قتل کرنے کے لیے لے گیا مگر اصلی شہزادی نے جب یہ خبر سنی وہ رو پڑی اس آدمی سے گڑ گڑائی منت کی کہ وہ فلاڈا کا سر بڑے سے فاٹک پر ٹانگ دے تاکہ ہر صبح اور شام کو گزرتے وقت وہ فلاڈا کو دیکھ سکے جیسی تمہاری مرضی پیاری خادم نے گھوڑے کا سر اس فاٹک کے اوپر ٹانگ دیا اگلے دن صبح جلدی جب شہزادی اور کٹکن دونوں گیٹ کے اندر داخل ہوئے اس نے غمزدہ ہو کر کہا فلاڈا فلاڈا کچھ کر کے ان کو بلاؤ دلہن دلہن تم سچائی بتانے میں کیوں قاصر ہو افسوس افسوس ہوگا تمہارے ماں کو یہ سب جان کر افسوس افسوس وہ غمزدہ ہو جائے گی پھر وہ شہر کے باہر نکل پڑے بدکوں کو پانی میں تیرنے کے لیے چھوڑا اور چلتے ہوئے راستے کے بیچ پہنچے شہزادی ایک پتھر پر بیٹھ گئی اس نے اپنے بالوں کو کھول کر ہوا میں لہرایا اس کے بالوں میں اصلی چاندی لگی ہوئی تھی جب کڑکن نے اس چاندی کو آفتاب میں چمکتے ہوئے دیکھا وہ بھاگ کر آیا اور اس چاندی کو بالوں سے کھینچنے لگا شہزادی درد کے مارے رو پڑی پھوک مارو ہوا کے جو کو پھوک مارو کڑن کی ٹوپی کو اڑا دو پھوک مارو ہوا کے جو کو پھوک مارو ٹوپی کے پیچھے اس کو ہاں۔ جانے دو وادیوں پہاڑوں پتھروں کے تیزی سے چکر لگانے دو جب تک چاندی جڑے بالوں کو میں کنگھی سے سوار نہیں لیتی اپنے بالوں کو چاندی کو محفوظ کر لیا تھا وہ بدکوں کو دیکھتے رہے کی شام ہو گئی اور انہوں نے قلعے کے جانب جانے کا رخ کر لیا یہی واقعہ دو دنوں تک ہوتا رہا اور ایک شام کن بادشاہ کے پاس شکایت کرنے گیا میرے کام میں اس عجیب لڑکی کی مجھے مدد نہیں چاہیے جو پتکوں کو سنبھالے کام کو ٹھیک سے کرنا تو دور وہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے دن بھر مجھے چڑھاتی رہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم پورا واقعہ مجھے نہیں بتا رہے بتاؤ مجھے کیا بات ہے نہیں تو پھر بادشاہ نے لڑکے کو پورا واقعہ بتانے پر مجبور کر دیا اور کرکے نے بادشاہ کو پورا واقعہ بیاں کر دیا تم اپنا کام جاری رکھو میں سوچتا مجھے کیا کرنا ہے جب صبح ہوئی تو بادشاہ اس بڑے پھاٹک کے پیچھے چھپ گیا اس نے سنا کہ کس طرح شہزادی اس فلاڈا گھوڑے سے گفتگو کر رہی ہے اور فلاڈا بھی اس کا جواب دے رہا ہے پھر ان کا پیچھا کرتے ہوئے کھیتوں کی جانب چل پڑے اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے برابر ان کے پیچھے اور اس نے خود اپنی مرحلہ آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے شہزادی اپنے بالوں کو آفتاب میں چمکاتی ہے اور اس نے سنا کہ وہ کیا کہتی ہے پھوک مارو ہوا کے جھوکو پھوک مارو کڑک کی ٹوپی کو اڑا دو پھوک مارو ہوا کے جھوکو پھوک مارو ٹوپی کے پیچھے اس کو جانے دو وادیوں پہاڑوں پتھروں کے تیزی سے چکر لگانے دو جب تک چاندی جڑے بالوں کو میں کنگھی سے سوار نہیں لیتی پھر تیز ہوا کا جھونکا آیا اتنا تیز کہ کڑکن کی ٹوپی اڑا کر لے گیا کڑکن اس کے پیچھے بھاگتا رہا تب تک جب تک کہ لڑکی نے اپنے بال سوار نہیں لیے پورا وقت بادشاہ دیکھتا رہا

اس کو سکون نہیں ملے گا جب تک کہ وہ سارا واقعہ بتا نہیں دیتی شروعات سے آخر تک ایک ایک لفظ اور یہ بات شہزادی کے لیے بہت بہترین ثابت ہوئی کوئی بھی تکلیف آپ کو چھو نہیں سکتی عزیز شہزادی میں سب صحیح کر دوں گا آپ کے ساتھ جو غلط ہوا میں چاہتا ہوں آپ شہزادیوں والے لباس کریں جب اس نے لباس زیب کیا تو بادشاہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا وہ انتہائی خوبصورت نظر آ رہی تھی بادشاہ نے اپنے شہزادے کو بلایا اور کہا کہ تمہیں غلط شہزادے کے ہمراہ ہو وہ لڑکی اصل میں خادمہ ہے اصلی دلہن یہاں موجود ہے یہ ہے آپ کی شریک حیات میرے بیٹے پھر تو میں بہت ہی خوش قسمت ہوا میرے ابا شہزادہ شہزادی کی خوبصورتی دیکھ کر انتہائی خوش تھا اس نے سنا کہ شہزادی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور صبر سے کام لیا بنا کچھ کہے اس نافرمان خادمہ سے بادشاہ نے شاندار دعوت کا اعلان کیا اس کے قلعے میں آج کی رات ہم سچائی کی جیت کا جشن منائیں گے اور دوسری جانب تھی سچی شہزادی پر کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا سب کی نظروں میں اس کی بے نظیر خوبصورتی ہی چمچما رہی تھی اب وہ کوئی معمولی بطخ سنبھالنے والی لڑکی نہیں دکھ رہی تھی اب اس نے ایک بے نظیر لباس کیا تھا اس کی اتنی ہمت جب سارے لوگ کھا پی رہے تھے تب اچانک بادشاہ کھڑے ہوئے اور سب کی خاص توجہ چاہیے کیا میں آپ سب کو ساری داستان بیان کروں مجھے خاص توجہ سے سنیے گا اس نے بتانا شروع کیا ساری داستان اس شہزادی کی جو اس نے ایک طرفہ جانی تھی پھر اس نے اصل خادمہ سے جاننا چاہا کہ ایک لڑکی نے ایسا ستم کیا ہے جو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا آپ ایسے جھوٹے انسان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے کچھ خاص نہیں اس کو جیل میں ہمیشہ کے لیے قید کرنے کی سزا دوں گی وہ مکار تم ہو اور چونکہ اس نے خود ہی اپنا فیصلہ سنایا ہے لہٰذا اس کے ساتھ یہی کیا جائے خادمہ کو اس کے کیے گئے فیصلے کی بنا پر سزا ملی اور شہزادے نے اپنی اصلی شہزادی سے شادی کر لی وہ خوشگوار سکون بھری زندگی گزارنے لگے تا حیات خوشیاں ان کو نصیب ہوئی پری بانو اپنے جادو سے وہاں پہنچی اور ان کو دعائیں دی اور وفادار گھوڑے فالاڈا کو دوبارہ زندہ کر دیا